سورة نساء آیت نمبر چورانوے بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا فتبينوا ولا تقولوا لمن ألغى عنكم السلام لست مؤمنا فابتغون عرض الحياة الدنيا فانظروا عن مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان يا أيها الذين والمجاهدون في سبيل الله والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم الله بأموالهم على القاعدين بغيا الله الحسنى الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما آمنوا أي إيمان والو اذا ضربتم في سبيل الله جب تم سفر کیا کرو جہاد میں فتح بیانو تو تحقیق کر لیا کرو ولا لمن القا علیکم السلام اور اس شخص کے بارے میں جو تمہیں سلام کرے یہ نہ کہا کرو کہ لگتا مؤمنہ تو مسلمان نہیں ہے تب ارغ الحیات دنیا تم دنیا کی زندگی چاہتے ہو دنیا کی زندگی کا سامان چاہتے ہو اللہ مغانم کثیرہ بس اللہ کے پاس تو بہت غنیمت ہے یہ مسلمانوں کا ایک لشکر کہیں گیا تھا جہاد میں وہاں ادھر ایک آدمی مسلمان تھا وہ پہلے سے اپنے جانور مویشی لے کے شہر سے باہر آ گیا اور جب مسلمانوں کا لشکر پہنچا تو اس نے کہا السلام علیکم سلام کیا مسلمانوں نے کہا یہ اپنی جان بچانے کے لیے ایسا کر رہا ہے ورنہ یہاں کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا اس بیچارے کو مار دیا اللہ کے نبی بہت ناراض ہوئے قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ جو تمہیں سلام کرتا ہے تم بغیر تاخیر کے اسے مار دیتے ہو بہت بری بات ہے اسی طرح ایک اور کے بارے میں آتا ہے اس نے لڑائی کے دوران کلمہ پڑا تو صحابی نے اسے مار دیا تو حضور نے ناراضی کا اظہار کیا تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ اوپر اوپر سے پڑھ رہا تھا فرمایا اللہ ہل تقلبہ تو نے اس کا دل پھاڑ کے دیکھا تھا کہ وہ اوپر اوپر سے پڑھ رہا تھا اسلام کی قدر کرو جہاد بہت افضل عمل ہے لیکن شرطوں کے ساتھ جو اللہ پاک نے اس کا طریقہ بتایا اس میں گڑبڑ نہ کرو چنانچہ تم صرف دنیا کی مال و دولت کے لیے ایسا کرتے ہو حالانکہ صحابہ کی یہ نیت نہیں تھی اللہ تعالیٰ نے بطور تمبی کے انہیں فرمایا آگے فرمایا کاغالی کا کن تم من قبل اس سے پہلے تم ایسے ہی تھے <coughs> اس سے پہلے اسلام سے پہلے تم ایسے ہی تھے کاغالی کا کن تم من قبل اسلام سے پہلے تم ایسے ہی تھے کہ ہر شخص قتل کرتے تھے اب تم مسلمان ہو گئے ہو اب تو ہر کسی کو نہ مارا کرو دیکھ کے مارا کرو مسلمان کے اوپر تمہارا ہاتھ نہیں اٹھنا چاہیے اور بعد نے فرمایا کزالی کا کن تم من قبل تم پہلے ایسے ہی تھے اس کا معنی یہ ہے کہ پہلے تم بھی تو کافروں کے ساتھ مل کے رہتے تھے جب تک تمہیں دار الحجرت نہیں ملا تھا تو وہاں کوئی تمہیں آ کے اس طرح مار دیتا تو پھر تم تم کیا کرتے مکہ میں رہتے تھے کافروں کا شہر تو یہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے جیسے کچھ لوگ مسلمان ہو گئے ہوں اور کافروں کے شہروں میں رہتے ہوں تو ان کو احتیاط سے محفوظ رکھا کرو کیونکہ تم خود بھی تو پہلے کافروں کے شہر میں رہتے تھے اللہ علیکم پھر اللہ نے تم پر احسان کیا فتح پس تم تحقیق کیا کرو ان اللہ اللہ تمہارے اعمال کی بہت خبر رکھتا ہے یہ آیت نازل ہوئی صحابہ تو کانپنے لگے رونے لگے سر سے لے کے پاؤں تک ندامت میں ڈوب گئے کہ یا اللہ یہ تو بڑا مسئلہ ہے اب جنگ میں اتنی احتیاط تیر کر رہے ہیں تلواریں کر رہی ہیں کہ مسلمان نہ مارا جائے پھر تو جہاد سے بہتر ہے آدمی گھر بیٹھ جائے پر میں نہیں گھر بیٹھنا جہاد سے بہتر نہیں ہے ان ساری بے احتیاطیوں غلطیوں کے باوجود مجاہد قائد سے افضل ہے مجاہد قائد سے افضل ہے اس کے بڑے درجات ہیں یہ غلطیاں ہو جاتی ہیں تو ساتھ اللہ نے معافی کا اعلان بھی تو جگہ جگہ کر دیا ہے جہاد احتیاط سے کرو لیکن اس احتیاط میں یہ نہ ہو کہ جی اب احتیاط نہیں ہوتی کوئی ہمارے ہاتھ سے غلط یوں نہ ہو جائے پھر یہ نہ ہو تو چلو جاتے ہی نہیں ہے جہاد کے اندر بیٹھ کے کسی کونے میں اللہ اللہ کرتے ہیں تو ایسا نہ کرو اللہ اللہ کونے میں بھی بیٹھ کے کرو اور جب میدان جنگ ہے تو وہاں بھی جاؤ اور یاد رکھو کہ جو مجاہدین ہے اپنے جان اور مال قربان کرنے والے ان کو اللہ پاک نے فضیلت دے دی ہے ان لوگوں پر جو بغیر کسی عذر کے گھر بیٹھے ہیں اور یہ اس شکل میں ہے کہ جب جہاد فرض عین نہ ہو اگر فرض عین ہو چکا ہو تو پھر تو سب افراد کو نکلنا ہوگا لا طبل قاعدون من المؤمنین غیر برابر نہیں ہو سکتے ایمان والوں میں سے جو بغیر عذر کے بیٹھے ہوں والمجاہدون اپی سبیل اللہ اور وہ لوگ جو جہاد کرنے والے ہیں اللہ کے رستے میں بے و انفسہم اپنی مال اور جانوں سے فضل اللہ المجاہدینہ فضیلت دے دی ہے اللہ پاک نے مجاہدین کو بے موم و فسم جو اپنے مال اور جان سے جہاد کرتے ہیں القاعدین درجہ بیٹھنے والوں پر درجے کی وہ کل اللہ الحسنہ اور اللہ نے سب کے ساتھ بھلائی کا وعدہ کیا ہے بیٹھنے والوں کے ساتھ بھی جو ایمان کے ساتھ ایمان کی سلامتی کے ساتھ بیٹھے ہوں اور جہاد فرض عین نہ ہو اور جانے والوں سب کے لیے اللہ نے بھلائی کا وعدہ کیا ہے وہ اللہ المجاہدین القاعدین اجرا عظیمہ اور مجاہدین کو بیٹھ جانے والوں پر بڑے اجر عظیم کی فضیلت دی ہے درجات منہ وہ ادر عظیم کیا ہے وہ درجے ہیں اللہ کی طرف سے وہ من پیرا اور بخشش ہے وہ رحما اور رحمت ہے وہ کان اللہ غفور الرحیمہ اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے نس قطعی سے ثابت ہو گیا کہ مجاہد کو فضیلت ہے قائد کے اوپر اب اس نس قطعی کا انکار نہیں کیا جا سکتا البتہ بعض حادیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے فلاں عمل کو فضیلت دی فلاں کو عمل دی اس بارے میں ایک تو صحیح مسلم وغیرہ کی جو روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ دلنی علی عمل یا دل ہمیں وہ عمل بتا دیجئے جو جہاد کے برابر ہو تو حضور نے فرمایا کہ میں نہیں پاتا میں نہیں پاتا صحابی نے پھر پوچھا دلہ علی عمل یا دل کوئی ایسا عمل بتا دیجیے جو جہاد کے برابر ہو جہاد کی اللہ کے فرمایا کہ میں نہیں پاتا پھر صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی عمل بتا دیجیے جو جہاد کے برابر ہو فرمایا میں نہیں پاتا جب اللہ کے نبی نہیں پاتے تو کوئی اور پالے گیا تھا عمل پھر پوچھا کہ کیا تم میں سے کوئی شخص اس کی ہمت رکھتا ہے کہ ہمیشہ روزہ رکھے اور کبھی لاگت قضا نہ کرے ہمیشہ روزہ رکھے افطار نہ کرے اور ہر وقت پوری رات کی نماز پڑھے اور اس میں کہیں سستی نہ کرے کیا ممکن ہے ایسا یہ تو ممکن نہیں ہے بیچ میں انسان کے تقاضے ہیں فلاں چیزیں ہیں فرمایا مجاہد جتنی دیر میدان جہاد میں رہتا ہے اسے ان چیزوں کا اجر ملتا رہتا ہے گویا کہ مسلسل وہ روزہ رکھ رہا ہے اور مسلسل رات بھر عبادت کر رہا ہے یہاں تک کہ اپنے گھر میں لوٹا ہے تو جب تم مجاہد کے برابر نہیں کر سکتے ہو تو کیوں ایسا عمل پوچھ رہے ہو اس سے بھی ثابت ہوا کہ جہاد افضل ترین عمل ہے اور ایک اور صحابی کے بارے میں آتا ہے انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے وہ چیز آتا فرما جو تو اپنے محبوب و مقرب بندوں کو وہ سب سے بہتر چیز جو تو عطا کرتا ہے وہ مجھے عطا فرما یا اللہ مجھے وہ سب سے بہتر چیز عطا فرما جو اپنے محبوب مقرب بندوں کو دیتا ہے تو حضور نے فرمایا کہ اب تو تیرا گھوڑا بھی مارا جائے گا اور تو خود بھی شہید ہوگا کیونکہ سب سے افضل چیز جو اللہ اپنے محبوب بندوں کو دیتا ہے وہ شہادت ہے اور شہادت بھی ایسی کہ جس میں اپنی مال بھی چلا جائے سواری بھی کٹ جائے اور خود انسان بھی اس میں لگ جائے تو یہ افضل ترین نعمت ہے جو اللہ اپنے بندوں کو دیتا ہے باقی سائل کی حالت دیکھ کر سوال کرنے والے کی حالت دیکھ کر اس کے احوال کے مطابق بعض چیزیں افضل غیر افضل ہوتی رہتی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں آپ غور فرمائے ایک ہی سوال دو آدمیوں نے کیا دونوں کو الگ الگ جواب ارشاد فرمایا حالت حیض میں اپنی بیوی سے کس قدر قریب ہو سکتے ہیں ایک صحابی کو حضور نے فرمایا لکما اظہار کہ کپڑوں کے اوپر اوپر اور دوسرا صحابی آیا اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کہ کتنا جائز ہے حالت حیض میں انسان کو اگر ضرورت پیش آ جائے تو حضور نے فرمایا کہ سوائے دخول کے باقی سب جائز ہے اب دونوں میں کتنا فرق ہے تو محدثین لکھتے ہیں پہلا جو آیا تھا وہ تکڑا جوان تھا اس کو اگر حضور پاک کچھ زیادہ اجازت دے دیتے تو وہ گناہ میں مبتلا ہو سکتا تھا تو اسے کہا نہ اظہار کپڑوں کے اوپر اجازت ہے اور جو دوسرا آیا تھا وہ بےچارا بوڑھا آدمی تھا وہ زیادہ کچھ طاقت محسوس نہیں ہوتی تھی تو اس کو حضور پاک نے فرمایا کہ اظہار کے علاوہ بھی صرف جو وہ ہے وہ نہیں کر سکتے اس کے علاوہ باقی سب کچھ تو دونوں کی حالت دیکھ کر اسی طرح ایک آدمی ہے وہ نمازوں میں سستی کرتا ہے ہمارے مجاہدین میں بات ساتھی ایسے ہوتے ہیں نمازوں میں سستی کرتے ہیں ہم انہیں کہتے ہیں یار تو بس نماز پڑھ کر چھوڑ ہم خود تشکیل کر دیتے ہیں بات ساتھی ایسے وہ محاذوں پہ اتنا تنگ کرتے ہیں ساتھیوں کو اور موسکر میں چلے جائے تو اتنا رسوا ہم کہتے ہیں بابا تیرا جہاد یہ کہ تو گھر چلا جائے اپنا جہاد کے معنی بدلتے ہیں اس میں نہ کوئی اور چیز اس آدمی کی ظاہری حالت کے تحت فیصلہ کیا جاتا ہے یہ لوگ واقعات لے کے آ جاتے ہیں ہمارے پاس ہر دوسرے تیسرے دن وہ دو صحابی تھے جہاد میں گئے ایک شہید ہو گیا ایک ایک سال بعد شہید ہو گیا وہ بعد والا پہلے جنت چلا گیا تو میں نے کہا اس سے کیا نقصان ہو گیا تمہارا وہ بعد بعد میں والا پہلے جنت چلا گیا وہ بعد میں چلا گیا اس سے کیا دیہات کی افضلیت سے فرق پڑا میں نے خود ایک عالم کی زبان سے سنا کہ جو آدمی فوراً شہید ہو گیا وہ شہادت کا رتبہ تو پا گیا لیکن جو جہاد میں تھا اور دیر سے شہید ہوا تو جتنے دن وہ زندہ رہا کافروں کے دل میں اس کا روب رہا اور کافروں کے دل میں جس شخص کا روب ہو اسے ہر سیکنڈ اللہ عطا فرماتے ہیں اس لیے وہ پہلے جنت میں چلا گیا اس سے جہاد کی افضلیت پہ کیا فرق پڑتا ہے سر یا چلو مان لو یہ بعد والا کسی اور نیک عمل کی وجہ سے چلا گیا تو اس میں کیا فرق پڑ گیا دوسری واقعات کہ امام غزالی نے لکھا ہے کہ ایک شخص جہاد میں تھا اور اس کے نفس کے اندر تکمپور پیدا ہوا کہ میں بڑا مجاہد کمانڈر ہوں تو وہ جہاد چھوڑ کے کہیں چلا گیا ٹھیک ہے ایسا ہوتا ہے اس سے جہاد کی افضلیت پہ کیا فرق پڑ جاتا ہے ایک آدمی جہاد میں ہوتا ہے اس کے نفس میں کوئی شرارت آتی ہے امیر خود اسے پیچھے بٹھاتا ہے امیر خود اسے کہتے ہیں چند دن تم گھر کے اندر بیٹھو جا کے تمہارا گھر میں بیٹھنا اس وقت ضروری ہے تشکیل کے تحت وہ بیٹھ گیا ایسا ہوتا ہے اس سے جہاد کی افضلیت پہ فرق نہیں پڑتا ایک جگہ میں تقریر کر رہا تھا پرچی آ گئی کہ جناب یہ جہاد کے بارے میں آپ بہت فضیلت بیان کرتے حالانکہ حدیث میں آتا ہے من حیا سنتی عند فساد امتی فلاح اجر میات شہید کہ جو میری ایک سنت زندہ کرے گا اسے سو شہیدوں کا اجر ملے گا تو جہاد میں تو ایک شہید کا اجر ہوتا ہے اور اس طرح تو سو کا مل جاتا ہے آرام سے اب اس سے کیا فرق پڑتا ہے ہم کوئی دین میں آپس میں ٹکراؤ چاہتے ہیں میں نے کہا اس کے تین باتیں ذرا ذہن میں رکھو اس میں من حیا سنتی جس نے سنت کو زندہ کیا تو جب سنت کو زندہ کرنے پہ سو شہیدوں کا اجر ملتا ہے تو جہاد تو امت کا اجماع فرض ہے تو جہاد کو زندہ کرنے پہ تو پھر کئی ہزار شہیدوں کا اجر ملے گا سنت کے زندہ کرنے کہ دوسرا اس میں ہے من آیا سنت حدیث میں یہ نہیں ہے کہ من حاملہ بے سنت دو الگ الگ چیزیں احیاء سنت یہ ہے کہ حضور پاک کی ایک سنت پوری امت میں متروک ہو گئی تھی یا آپ کے معاشرے میں آپ کے علاقے میں آپ کھڑے ہوئے آپ نے محنت کی خود بھی کیا عمل لوگوں کے پاس بھی گئے دکے کھائے مارے کھائے یہاں تک کہ وہ سنت امت میں عام ہوئی تو جس آدمی نے سنت کا احیاء کیا واقعی اسے تو بہت اجر ملے گا اور سنت کا احیاء آسان نہیں ہے سر سے لے کے پاؤں تک مارے کھانی پڑتی ہیں سال سال محنتیں کرنی پڑتی ہیں تب جا کے احیاء تیسری چیز میں نے کہا کہ ایک ہوتا ہے اجر ایک ہوتا ہے مقام دونوں میں فرق دیکھیں ایک ہے وزیر اعظم کی اجرت تنخواہ وزیر اعلیٰ کی تنخواہ اور ایک ہے وزیر اعظم کا مقام وزیر اعظم کی تنخواہ چھتیس ہزار روپے ہوتی چھتیس ہزار روپے اور وزیر اعظم کا مقام یہ ہے کہ پورا ملک اس کے حکم کے نیچے ہے تو اگر میں آپ میں سے کسی طالب علم سے کہوں کہ بھائی ایک سیگا پوچھتا ہوں جو طالب علم یہ سیگا بتائے گا میں اسے وزیر اعظم کی تین تنخواہیں دے دوں گا وہ طالب علم کھڑا ہوا اس نے بتا دیا میں نے اسے تین تنخواہیں وزیر اعظم کی نوے ہزار روپے یا ایک لاکھ بنا وہ دے دیا تو اسے وزیر اعظم کی اجرت مل گئی کہ نہیں مل گئی تین وزیر اعظم کی تو اب اس کے اختیارات جمانے سے زیادہ ہے نا اب یہ باہر جائے پولیس والے سے کہہ گیا پولیس والا ایک لگائے گا آگے سے پھر پریشان ہو گیا یار میں تو تین وزیر اعظم کی تنخواہ لے کے پھر رہا ہوں پھر بھی مسئلہ نہیں ہوگا تو گاڑیاں روکے گا روکو گاڑیاں وہ گاڑی والا قریب سے گزر جائے گا پھر فون کرے گا وزارت سے داخلہ میں کہ میرے گھر پر فوج متعین کرو وہ کہے گا پاگل ہو گئے مجھے تین وزیر اعظم کی تنخواہ تو اللہ پاک نے یہ نہیں کہا کہ اس کو شہید کا مقام ملے گا فرمایا اسے شہید کا ادر ملے گا ایک ہے شہید کا ادر اور ایک ہے شہید کا مقام ادر اپنی جگہ اللہ تعالیٰ جو سنت کو زندہ کرے گا اللہ اسے شہید کے ادر میں سے بہت کچھ دے دے گا لیکن شہید کا مقام کہ محبوب کے در پہ دبا ہونے والا یہ مقام اسے نہیں مل سکتا جب تک شہادت نہیں پائے گا یہ مقام تو اسی کو ملے گا جو دبا ہوا ہو اور پھر جنت میں جا کے پھر کہہ رہا ہو کہ اللہ وہ جو دبا ہوا تھا نا دوبارہ ذبح کرواؤں پھر جا کے ملے یہ جو تقابل لے کے آ جاتے ہیں امال کے اندر ہم کوئی ٹھیکے دار تو نہیں ہے دیا آج کے نماز کے منکر ہوں روزے کے منکر ہوں دعوت تبلیغ کے منکر ہوں تصور کے منکر ہوں ہم تو ہر ہر فریضے کو اس کا مقام دینے کے دائی ہیں ہر فریضے کو ہر سنت کو اس کا مقام دینے کے دائی ہیں اس لیے فضائل کے ٹکراؤ میں لا کر فضائل کو آپس میں ٹکراؤ میں لا کر کسی چیز کی تنقید اور کمی نہیں کی جا سکتی جی کے دیکھیں یہ قاری صاحبان آیت پڑھنا شروع ہوتے ہیں پانچ پانچ چھ چھ منٹ تک مسلسل آیتیں پڑھتے جب اللہ اتنا جہاد بیان کر رہا ہے تو چھوٹی چھوٹی باتوں سے روایتوں سے ان چیزوں سے جہاد پر آوازیں کسنا ایسے ہی ہے جیسے نیچے سے کھڑے ہو کر کوئی پھونکے مار رہا ہو کہ یہ سورج بجھ جائے گا کسی طرح سے سورج نہیں بجھ سکتا سورج نہیں بجھ سکتا جی آپ اتنی آیتیں ہیں کہ اگر تلاوت کریں سارا دن ختم نہیں ہوتی تو ابھی آپ دیکھتے جا رہے ہیں کہ کتنی آیتیں آ رہی ہیں آگے مزید دیکھیں گے انشاءاللہ تو چھوٹے چھوٹے جزوی واقعات سے انہیں ختم کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے انشاءاللہ